بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز باز کو پسند نہیں کرتا